ما اون عنه ماله وما كسب اس کا مال اور اس کی اولاد و جاہ اس سے عذاب کو ٹال نہیں سکے